عمر بن زر نے بیان کیا کہا ہم نے اپنے والد زر بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن جبیر سے بیان کرتے تھے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے جتنا آپ آتے رہتے ہیں اس پر یہ آیت سورہ مریم کی نازل ہوئی اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے حکم سے اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے الایا بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب آیت میں اترا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچپن